قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے رہتے ہیں خود وہ اپنے رب کی نزدیکی کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خود اللہ کی رحمت کی امیدواری میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہو رہے ہیں بات بھی یہی ہے کہ آپ کے رب کا عذاب نبی ڈرنے کی چیز ہی ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنہیں لوگ معبود سمجھتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں سے کہیے کہ تم انہیں خوب پکار کر دیکھ لو کہ آیا وہ تمہارے کچھ بھی کام آ سکتے ہیں نہ ان کے بس کی بات کہ مشکل کشائی کر دیں نہ یہ بات کہ اسے کسی اور پر ٹال دیں وہ محض بے بس ہیں قادر اور طاقت والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں وہ اکیلے ہیں مخلوق کے خالق ہیں اور سب کے حکمران اللہ ہی ہیں یہ مشرق کہا کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی اور مسیح علیہ السلام کی اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی کی جستجو میں ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ جن جنات کی یہ مشرقین پرستش کرتے تھے وہ خود مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ اب تک اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں اس لیے انہیں خبردار کیا گیا کہ تمہارے معبود خود اللہ تعالیٰ کی طرف جھک گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جن فرشتوں کی ایک قسم سے تھے عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام عزیر علیہ السلام سورج چاند فرشتے سب قرب الہی کی تلاش میں ہیں ابن جلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک مطلب یہ ہے کہ جن جنوں کو یہ مشرقین مکہ پوجتے تھے آیت میں وہی مراد ہیں کیونکہ مسیح علیہ السلام وغیرہ کا زمانہ تو گزر چکا تھا اور فرشتے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو مراد یہاں بھی جنات ہیں وسیلے کے معنی قربت و نزدیکی کے ہیں جیسے کہ قطادہ رحمہ اللہ کا قول ہے یہ سب اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کی ان مشرقین کو فار نے مورتیاں اور درگاہیں اور تدے وغیرہ بنا رکھی ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خواہاں اور اللہ کے عذاب سے ترساں ہیں حقیقت میں بغیر ان دونوں باتوں کے عبادت نامکمل ہے خوف گناہوں سے روکتا ہے اور امید اطاعت پر آمدہ کرتی ہے واقع میں اللہ کے عذاب ہیں ہی ڈھر کے قابل اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے